عاصم نے بیان کیا کہا کہ میں نے رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے فرمایا کہ ہاں فلاں جگہ ایر سے فلاں جگہ سور تک اس علاقے کا درخت نہیں کاٹا جائے گا جس نے اس حدود میں کوئی نئی بات پیدا کی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہے عاصم نے بیان کیا کہ پھر مجھے موسا بن انس نے خبر دی کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یا کسی نے دین میں بدعت پیدا کرنے والے کو پناہ دی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو چھ